اجتماع عام میں بڑی مبتل اور و براہین کو آرام کا تقریر کروں گا لیکن کسی پرانے عربی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے ما ما كل يتمنى المرء تجري الرياح بما لا تشتهي السفن انسان کے ارادے کچھ ہوتے ہیں اللہ کا حکم کچار ہوتا ہے پرسوں بینم کون کے ادارے کے بعد پہلے ہی میں مسلسل کئی دنوں کا تھکا ہوا اور بیمار تھا پھر والدہ ماجدہ کا آپریشن تھا ان کی طبیعت خراب تھی اس سلسلے میں مسلسل پریشانی ان کی خبر گیری اور آپریشن کے دن کافی دیر تک ہاسپٹل میں کھڑا رہنے کی وجہ سے طبیعت اس قدر خراب ہو گئی کہ کل میں خطبہ جمعہ بھی صحیح طور پر نہیں دے سکا اور بیٹھ کے میں نے خطبہ جمعہ دیا تھا جبکہ آپ جانتے ہیں ہمارا مطلب یہ ہے کہ خطبہ جمعہ بیٹھ کے دینا درست نہیں ہے ماں سوائے اس بات کے کہ کوئی شرم کروں لیکن مجھ میں اتنی طاقت اور ہمت نہ تھی کہ میں کھڑے ہو کر خطبہ بھی دے سکوں آج بھی یہی کیفیت ہے کہ میرا بالکل یہ ارادہ تھا کہ آج واپس آپ سے معذرت کر لوں گا اور یہاں حاضر نہ ہو سکوں گا لیکن پھر اللہ میرے ان دونوں ساتھیوں مولانا حافظ اللہ صاحب اور مولانا حافظ محمد صاحب کو سلامت رکھے اور ان کو اپنے دین کی اور کر خدمت کی توفیق ادا کروائے ان کی حیا کر کے ان کا خیال رکھے اور آپ کی محبتوں کا اندازہ کر کے صرف اس بات میں یہاں حاضر ہوا ہوں کہ مدت سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ میں اپنی اس سالانہ کانفرنس میں اللہ کے فضل و کرم پر اللہ کی تحفیق سے ضرور حاضری دیتا ہوں یہ حاضری ہو جائے نہ پڑے اس لیے میں نے ضروری سمجھا کے حاضر ہو جاؤں مگر نہ حقیقی بات یہ ہے کہ مجھ میں اپنا سر کھڑا رکھنے کی بھی ہمت نہیں ہے اب میں بیٹھا ہوں سر جو ہے اتنا سال ہوا کر رہی ہے کہ میں سر صحیح طور سے کھڑا نہیں کر سکتا آپ حضرات سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اللہ رب العزت کو دعا کرو کہ اللہ مجھے میری والد کا ایمان کا اور میں ذرا بتا دوں کہ خدمت کر رہا ہوں سب پسند کا تندرست لگا کر اب میں چاہتا تو یہی تھا یہ بات کیا کہ آپ سے رخصت ہو جاؤں چند منٹ کے لیے سوچتا ہوں کہ اگر آیا ہو تو تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تاکہ شاید تھوڑی نہ کوئی دوست اس کو کوئی فائدہ اور نصیحت حاصل کر لے کے سے کی اطلاع ہو جائے اور اللہ نے کسی بہانے ہمارے لکھ کے میں چاہتا ہوں کہ یہ سوچ کے کھڑے ہیں مہربانی کرے گا آپ حضرات ماشاء اللہ کا محبت سے آئے کپڑے خراب ہو جائیں گے اس کے بعد آ کے تھوڑے گا فرق نہیں کے پاس ہم پتا انہ تو میرے بھائی حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب یسانی کا ہوگا ان شاء اللہ چلو میرا سارے اتنا نہیں آپ سارے سنو اچھا ٹھیک ہے میرا ادھار رہا میں اپنا طور پر مجھ میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہے چار جو باتیں آپ سے کہنی ہے وہ میں کروں مجھے یہ بتانا کہ بیگم گھوٹ کی تقریر میں جو لوگ تھے وہاں کرے نہیں بتا کے ایسا گھوٹ کریں کہ میں پھر اس بات کو چھوڑ کر جو میں جانا چاہتا تھا وہی بات کتاب کتاب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت مارے محروم جس کی آج کتنی پڑی ہے ستائیس اس ماہ محرم کی دس تاریخ کو شہید ہوئے آپ کی شہادت میں سب سے زیادہ جو ان لوگوں نے لیا جو اپنے آپ کو والی کہتے تھے اس لیے کہ وہاں کو بلانے والے ہیں وہی آپ کو لکھنے والے وہی آپ کا ساتھ چھوڑنے والے میں وہی آپ کو گرگلا ہونے کرے تنہا چھوڑ کر صرف گھروں کو واپس جانے والے نہیں بلکہ آپ کے خلاف پگڑا ہوئے دنیا کا آنے والے ہیں یہ بات کی نہیں ہے کہ میں کسی یا حدیث کی کتاب سے یا ہنفی کی کتاب سے یا چاہتے یا مالکی یا ہم بدلی کی کتاب کو ثابت کروں اس وجہ سے کہنے والا کہہ سکتا ہے اس کے مقابلے پہ یہ نہیں کہا سکتے نشا کے نا سے میں تو سب کو آتا ہے مزہ تو ہے کہ گرتوں کو فون لیتا ہے دینیوں کی دیکھ کر کے مخالفوں کی بات بار کو دیکھ کر کے سارے ہی لوگ مسئلہ ثابت کر لیتے ہیں کیوں اس لیے کہ مخالف کو بات مخالف خود ٹھیک کرتا ہے مزہ تو کیا ہے جب اپنے گھر سے یہ بچنا جائے کہ تمہارے اپنے گھر والے کیا کرتے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چند منٹ کی گفتگو آپ میرا سولہ سوچے تو کے سنیں اور خاص طور پر اگر میرے کچھ وہ لوگ شامل ہیں اس خطاب کے سلے میں جن کا مطلب میرے مطلب کے برس اور جو اپنے آپ کو سو گاران حسین کہتے ہیں وہ بھائی اگر موجود اور اگر موجود نہ ہو تو میرے یہ دوست یہاں بیٹھے ہیں دیکھ کر یہ ان کو میری بات سنا اور ان کو بتلا ہے کہ دیکھو ہمارے خطیب نے جو بات کہی ہے وہ اپنی بسم اللہ کے گنبد میں بیٹھ کے نہیں کہی کہ جو جی چاہے کہہ لوں کون سا کوئی مخالف سن رہا ہے جو دھوکے کا بلکہ اس نے جو بات کہی ہے اس لیے کہی ہے کہ اپنے بھی جا کے پرکھے پیدانے بھی جا کے پرکھے اور کسی ماں نے اگر بیٹا جنا ہو کہ غلط کہنے کی ضرورت کر سکے تو غلط کہے اور منہ مانگا انعام مانگے اور یہ بات پر کریں اوم کہتا ہوں کہ اگر انعام دینے سے انکار کروں جون سی عدالت میں چاہے جا کے مقدمہ دائر کرے میں اس مقدمے کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں یہ بات نہیں ہے کہ اپنی چار دیواری میں بات کر رہی اور کچھ سنتا ہے پتا نہیں کہا کی کتاب ہے کہاں کی نہیں ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے جھوٹ بولنے کی عادت ہی نہیں نہ جھوٹ بولنا ہمارا مذہب ہے ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو جھوٹ اس لیے ہمیں رب نے کہا ہے جتنا اللہ وقول وکول ماتھی اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اس بنیاد پر ہم نہ اپنی چار دیواری کے اندر جھوٹ جائے سمجھتے ہیں نہ برسرے ممبر جھوٹ جائے سمجھتے ہیں نہ برسرے بازار جھوٹ جائے سمجھتے ہیں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے ہم میں اپنا مسجد ہوں نہ تہذیب کا پرزن اپنے بھی ہے نارا میں بھی داخل کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہنا تک کر تو لوگوں سن لو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے مکہ مکرمہ میں تشریف کروا جب نے اپنے گورنر کو لکھا کہ مدینے کے سارے بڑے لوگوں سے میرے لیے بیٹھ لو تو گورنر مدینہ نے ان کو بلایا ان میں جناب حسین ابن علی بھی شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ گما لوگوں نے بیعت کر لی چند لوگوں نے بیعت کا انکار کیا ان میں سے ایک اور نامور شخصیت تھی جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ہوتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ بالان عنہ کے انتقال کی خبر ساٹھ ہجری میں جمال کے مہینے میں ان کو ہوش کی وہ اس خبر کو سنتے ہی مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف رخصت ہو چکے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی جب تک وہ زندہ تھے حضرت معاویہ کی خلافت اور امامت کو حضرت حسین تسلیم کرتے رہے آج یاروں کو معاویہ کا نام سننا ناگوار ہے ان سے پوچھو اب اب ہم تو صرف نام ہی لیتے ہیں تمہارے اماموں نے تو اس کے آپ پہ بیعت کی ہوئی تھی ہم سے اتنے زیادہ ابھی میرے بھائی اور دوست حاجی صاحب بتلا رہے تھے رات میں کہ بیگم کوٹ کے جلسے میں ان کے ساتھ ایک سیا بھائی بیٹھا اس نے کہا تقریر تو بڑی اچھی ہے لیکن یہ امیر معاویہ کا نام بڑا لیتے ہیں اور میں نے کہا ہم نام لے کے مجرم بن گئے تمہارے دو معصوم اماموں نے امیر معاویہ کی محنت کی تھی تمہارا اس میں کچھ ہم کو نام بھی اس لیے لیتے ہیں کہ حسن نے ان کو امیر المومنین بنایا ہے اس دن تسلیم کیا کے اندر ہے حیات القلوب ملا باقر مجلسی لکھنے والا بھی ایران کا چھاپنے والا مکتبہ کم کا جہاں کا خمینی رہنے والا ہے پریس بھی وہاں کا حکومت بھی ان کی چھاپا بھی انہوں نے لکھا بھی انہوں نے یہ حضرت اصل کو امام ماننے والا ان کو امیر نہیں مان تیری حیثیت کیا یا ہے کہ وہ مقتدی ہے میرے امام امام نے تو شراب کو حرام کیا گلاسوں کو تو حرام نہیں کیا اور ہمارے سربراہ کہے ٹھیک ہے آقا نے تو شراب حرام کی گلاس حرام نہیں کیے لیکن جن گلاسوں میں شراب پیتے رہے محمد کا حکم آ جانے کے بعد وہ گلاس بھی باقی نہیں رکھتے کہ کہیں محمد کی نافرمانی نہ ہو جائے ماننا ہے تو پھر جو کرتے ہیں مانتے جاؤ یا تو نہیں مانتے یا تو جس میں مرضی ہے مانے جس میں مرضی ہے نہ مانے جھوٹ کیوں بولتے پھر حضرت معاویہ کی وفات ہوئی سن سات ڈگری میں تیس سال تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جوانی کا ایام اپنی جوانی کا زمانہ حضرت امیر معاویہ کی امامت و خلافت و عمارت میں گزارتے تیس سال کے عرصے میں کبھی ایک لفظ احتجاج کا بھی اپنی زبان سے نکالتے تمہاری کتاب نکالتے ملا باخر اعتراض تو بڑی بات ہے اور اخراجات بھی کتنے حضرت حسین کے تھے وہ اگر مہیا ہوتے تھے تو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے مہیا ہوتے تھے اخراجات کے لیے پیسے لینے سے انکار کرتے میں تم کو نہیں مانتا تمہارے پاس جب میں جاتے نہیں اور تمہاری کتاب جلاؤ نظر میں لکھا ہے ایک دفعہ ایک فقیر حسن کے گھر کے دروازے پہ دستک دیتا ہے کہتا ہے امام میں تیرا فقیر میں تیرا ملنگ آیا ہوں کیا بات ہے کیا کھانے کے لیے کچھ نہیں امیر معاویہ کی طرف سے میرا وظیفہ نہیں آیا جب آئے گا بے کہتے ہم کو حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا بیس برس کا تیس سال گزرے کبھی کوئی اختلاف پڑے ترقی معاویہ کی بات سے انکار کر دو اس کی خلافت کا انکار کر دو کوئی بھائی کیا بیٹھا ہو اٹھ کے میری طرف سے اجازت ہے جلسے میں اٹھ کے کہے کون سی کتاب ہم نہ پشتل ہیں نہ انتر وہ نہیں ہے کہ کوئی سوال کرے تو ہمارا علم کا محل کتنا دور ہو جائے کیونکہ کاغذوں کا بنا ہوا ہے کوئی اس پوچھے ثابت نہ کروں تو میں اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں اور اگر ثابت ہونے کے بعد تو نہ مانے تو سب کچھ ہے علی کا کیا ہی نہیں ہے ثابت میں نہ کروں میں وہاں بھی کا بیٹا نہیں صحافت ہو جانے کے بعد تو نہ مانے تو تو سیے کا بیٹا نہیں آپ فیصلہ کرنے جاؤ آج کی بات نہیں کل پسرور چلتا ہے پرسوں پشاور چلتا ہے پرسوں احمد آباد چلتا ہے میرا آپ کو راول پنڈی چلتا ہے ہفتے کے دن کراچی چلتا ہے تمہاری بستی میں کوئی ملا نہیں رہا ان سارے چہروں کو ملاؤں کو لکھو یہ چیلنج کر کے آ رہا ہے آؤ میرے جلسے میں کوئی بڑے سے بڑا ملا اس کے اعتراف کرے میں جواب نہ دوں کے رب کی جو میں آئندہ کبھی تقریر نہیں کروں گا فیصلہ کہہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا نے لکھا علر زاد میں مفید نے لکھا علام البرا میں تب نے لکھا الغمہ میں ہر بلی نے لکھا الفصول المہمہ میں ابن مستمان نے لکھا سہارا کا کس سیا کو لیا سیا نے علی نے کوبا سے خط لکھے حسین کو حسین معاویہ پود ہو معاویہ زندہ حسن پود ہو گیا ہے اس نے معاہدہ کیا تھا تم برت توڑ دو خلافت ماننے سے انکار کر دو امیر معاویہ کو امیر المومنین نہ مانو ہم تیری بات کے لیے تیار نے کیا کہا تم بے وفاؤں کی اولاد بے وفائی کی بات کرتے ہو میں وفادار کا بیٹا معاویہ کے ہاتھ میں بیٹھ کر کے بے وفائی کی بات نہیں کر سکتا میں نہیں بے کروں کر جب تک زندہ رہوں گا معاویہ کا مقتدی بن کے زندہ رہوں گا جب تک معاویہ زندہ ہے میں اس کی بیت توڑنے کی بات کر سکتا بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ تیرا میرا فیصلہ صرف ایک بات ہمیشہ سے شیعہ اپنے اماموں کی مخالفت کرتے ہیں علی کی زندگی میں علی کی مخالفت حسن کی زندگی میں حسن کی مخالفت حسین کی زندگی میں حسین کی مخالفت زین العابدین کی زندگی میں آج اور سے آج ٹھیک ہوتی تمہیں کے دیا یہ وہ لوگ تمہاری سب سے باخبر خبر کتاب حدیث کی کاپی اور کلینی کے اندر کاپی کلینی کے اندر اور ہمارے سن لو نوٹ کر لو اس قدر بے وفا اپنے اماموں سے کہ تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہو تریسٹھ ہجری میں سمجھ پہ آیا مدی نے تو رسول میں پہنچا سارے لوگ اس کے استقبال کے لیے گئے ان جانے والوں میں حسین کا بیٹا زین العابدین میری کتاب کاپی کا حوالہ شیوں کی حدیث کی چار مشہور کتابیں ہیں جس طرح سنیوں کی چھ سنیوں کی چھ حدیث کی کتابوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ ستا سیا دوستوں کی چار کتابوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ ہاں ہے اربا سے ہاں ہے ستا سنیوں کی ان میں سے سب سے بڑی کتاب حدیث کی بخاری شریف سنیوں کی سیاہ اربا کی سب سے بڑی کتاب کافی اس کافی کی حدیث ہے جس کا ان کے نزدیک وہی مقام ہے جو مسلمانوں کے نزدیک بخاری کا اس کتاب کے اندر لکھا ہے یزید مسجد نبی میں آیا مدینے کے سارے بڑے بڑے لوگ ہو ان میں علی کا پوتا حسین کا کا زین اللہ جگی نے کہا میں زین اللہ دین اٹھو بتلاؤ تم کون ہو میں کون ہوں تمہاری بے بفائی نے حسین کے بیٹے کو یہ دن دکھایا تمہاری روایت کے میری یہ روایت نہیں نہ میرا یہ عقیدہ نہ میری روایت نہ میرا نہ میری رواج اور نہ میرا عقیدہ تیری رواج تیرا عقیدہ تیری بے بھائی پوچھا یتیم نے تو کون ہے میں کون ذہن العابدین تیری کتاب کاپی کے مطابق کرتا ہے اللہ کی قسم ہے اگر یہ حوالہ جھوٹا ہو حافظ عبد الرزاق کا مکان سبب کروا دو میں پیسے ادا کروں گا میں میں پیسے ادا کروں گا میں پیسے دوں گا ملا ہے کچھ نہ کہے کہ یہ حوالہ غلط ہے آپ اس عبد الرزاق کا مکان اس کو انعام میں دیتا ہوں گلا رہن دو کہ کسی اور دے دے میں مسجد میں بات کرتا رہا کافی کا حوالہ تم نے نہیں سنا یہ اتنا جو تم سنا میں پریشان ہو جاؤ ان کی اپنے اماموں سے بے وفائی کیا ان سے بدلے کیا ان کا گستاخی کیا ان کا آدم احترام کیا انہوں نے لکھا میری کسی کاپو کون ہے میں کون حسین کے بیٹے کے منہ سے کہلوایا کیا کہا کہا میں غلام ہوں یتیم تو مالک ہے میں غلام ہوں تو ان کے تو پاپے میں ان سے ہتاؤ تو اگر چاہے مجھ کو آزاد کر دے چاہے مجھ کو بھیج دے یہ زین العابدین کروں اگر کوئی اس کا ساتھ دینے والا ہوتا جی یہ بات کرنے سے ماشاء اللہ والوں اللہ کے بھروسے پر رب کی پہ اعتماد کر کے کہتا ہوں غلامی کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اگر میرا عقیدہ یہ ہے تم نے جھوٹ بولا یہ دین لا بھی کہہ سکتا ہوں لیکن اگر کہا تو تم جیسے بے وفاؤں کو دیکھ کہ اپنے باپ کی لاش سامنے میں ترقی نظر آ گئی پتا تھا جن بلانے والوں نے مروایا ہے مجھے تو کسی نے بلایا نہیں میرا کر کیا ہوگا تو نے کیا پتا کی ہے آج ذرا چند منٹوں کے لیے اپنا نامہ اعمال پڑھتا جا شرماتا جا اور اگر تجھے شرما جائے اپنے دل کو پلیز عقیدے سے دھو کر محمد کے مطلب میں داخل ہوتا جا صلی اللہ ہو سبوت نکالتا ہے بیمار کر سبوت نکالنے جمے جائے کسی نے کہا تھا نا اور میں اگر قید ہو جاؤں تقریر کرواتے ہو میں اگر پکڑا جاؤں تو تم کیا کرو گے سارے انڈیا گے اسی ہار پا کے تمہیں جیل تک خود چھ کے آوک یہ سبوت نکالنا یہ نہیں کہا ہم بھی تیرے ساتھ کیا نکلے جائیں گے کیا کہا ہم ہاتھ پہنا کے خود تجھے جیل تک پہنچا کے آئیں گے کہیں راستے سے بھاگ نہ آئے سبوت نکالو العابدین کی بات سن لو کافی کے اندر کہا جب میرے باپ کو شہید کیا گیا ساری کائنات میں کوئی ایک شیعہ بھی میرے باپ کے ساتھ مخلص نہیں تھا ضرور کے اوپر حسین کے خانوادے کے سوا اگر کوئی مومن تھے تو صرف تین رہ گئے تھے باقی سارے شیعہ حسین کا ساتھ دے کر کفر میں داخل ہو گئے یہ سیم رابطوں آگے تھی حسین کو انہوں نے بتایا بغاوت کرو حسین نے کہا نہیں میں نے بے وفائی کا سبق ہی نہیں میرا باپ بھی بفا والا میرا نانا بھی والا میرے رب کا میرے نانے کا رب بھی وفا والا یا الذین اللہ زینا بالعقود مومن بے وفا ہو سکتا روا ہماری زندگی میں کبھی کسی نے وفا کا نام ہی نہیں سنا ہم کیا کریں کہا میں نے تنخواہ میں حضرت کا انتقال گورنر مدینہ نے بلایا کہا تھوڑی سی مو دو رات کو سوچ کے صبح جواب دوں سوچ حضرت حسین نے دیکھا کہ اب یہ بات چلنے والی نہیں ہے چپکے سے گورنر ہاؤس سے واپس تشریف لائے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور مکہ کروا جا حضرت عبداللہ ہند نے سدھار وہاں کا وہ اور وہاں پہنچ کے اپنی حکومت کی بنیادیں بھی رکھ چکے تھے فیصلہ کر چکے تھے کہ میں نے یہاں اپنی حکومت قائم کر حضرت حسین پہنچ گئے کوفے والوں کو علم ہوا کہ حسین مدینے سے مکہ میں آ گیا خط سے خط لکھنے لگے ہر روز خط حتہ کے حضرت حسین کے پاس اتنے خط ہو گئے کہ ان کو سنبھالنے کے لیے گھوڑے استعمال تیرے مور رحیم نے لکھا مسودی نے لکھا یا خوبی نے لکھا کہ حضرت حسین کے پاس جو خط جمع ہو گئے ان کی تعداد اٹھارہ ہزار تھی کو اٹھارہ ہزار کھاتا ہے نا ہم کو ہیں بنانے کا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا اٹھارہ ہزار آدمی کا خط تھوڑی بات مولوی کو تو آٹھ خط آ جائے تو بندہ مارنے کو دوڑتا ہے آٹھ کھاتا ہے نا مخاوت یزانی صاحب کہتے ہیں منو تو کبھی برنگ آ جائے تو نہیں سمجھا تھے یہ رنگدار جائے تو پھر کی ہوئے گا ہمارا ایک دوست تھا آج ہمارے پاس آیا ہوا اس کو کسی نے دو تین کیا لکھا لکھ دیا کہ ہم تیری تقریر کے بڑے شوقین ہیں اس کا نام بچارے کا اپنے نمبر پہ لکھا ہوا تھا یس دانی صاحب سے نیچے آبد عبداللہ صاحب سے نیچے میرے سے بھی نیچے لکھتی ہے یہ غلطی تھی وہ بڑا مونچھوں کو ہو کے آ گیا پہلے انہوں نے سمجھا کیا ہے میرا نام نیچے لکھا ہوا ہے ان مولویوں کے ناموں پر لکھے ہوئے یہ کوئی گستا پران کھاتے رہے جو میں نے لکھا ہے میں نے کہا بات کیا ہے کہا جی منہ چھ خط ہے لوگوں نے مجھے دعوت نامے بھیجنے کے آؤ کر کے آ کے تقریر کرو میں کیا نال نے یہ نہیں لکھا کہ کرایہ بھی اپنے کولوں لے کے ہو آدمی آدمی حضرت حسین کو اٹھارہ خط اٹھارہ ہزار خط لیکن یہ نبی کا نواز کوئی اثر نہیں کوئی اثر نہیں لیا خط سے خط آتے رہے آخر اتنے خط آئے کہ لوگوں نے کہا حسین تو آ آیا ہم نے یزید کو خلیفہ نہیں مانا اب جناب حسین نے سمجھا کہ لوگ اتنے ہی اکتاوے ہیں تو مجھے ان کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے چنا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سماد کا مہینہ مکہ کا میں گزار آئے ظالموں نے کیا کچھ نہیں لکھا لکھا کہ عبداللہ ابن زبیر بڑے پریشان تھے حضرت حسین کے مکہ میں تشریف فرما دیا کیوں اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جب تک حسین مکے میں موجود ہے میرا چراغ نہیں جل سکتا ان کو ہر بات میں دشمنی کی تلاش لیکن جھوٹے کا حضرت ہوتا نہیں ہے ایک جگہ یہ لکھا کہ عبداللہ ابن زبیر حسین کا وجود مکے میں برداشت ہو اب اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ جب حضرت حسین کو خط ہے تو عبداللہ آپ نے زبیر کو چاہیے ضرور تھا حسین آ گیا میری حکومت نہیں چلتا لیکن ہوا کیا بولیے یہ پہلے کیا لکھا بعد میں لکھا کہ جب خط آئے حسین جانے لگے تو عبداللہ ابن زبیر نے ان کا پلو پکڑ لیا کہا حسین جن لوگوں نے تیرے باپ اور بھائی سے وفا نہیں کی وہ کچھ سے بھی وفا نہیں کریں گے نہ جا آئے اور اشار ہے اور عبداللہ ابن زبیر بھی کوئی چھوٹا آدمی نہیں پتا ہے کون تھا نبی نے جنت کی بچارہ دوسرا یہ کہ حضرت زبیر نبی کی سنی پوٹی کا بیٹا ہے نبی کی یہ ان کا بیٹا سنی پوٹی کے بیٹے کا بیٹا بھائی کا بیٹا ایک تیسرا رشتہ کہ نبی کی سگی سالی کا بیٹا حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن کا بیٹا حضرت اسما کا بیٹا چوتھا رشتہ یہ کہ یہ وہ بیٹا ہے جس کی ولادت پہ نبی نے خوشیاں منائی ہیں اس لیے کہ یہ تب پیدا ہوا جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آتے اور مدینہ کے یہودیوں نے کہا تھا ہم نے مسلمان عورتوں پہ جادو کر دیا اب کسی کے گھر بیٹا ہوگا ہی نہیں اب کسی کا ڈر